جزاک اللہ خیر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد آج کے خطبے کا موضوع تھا ظلم اور اس کی صورتیں اور ظلم کی خطرناکیاں اور اس کی تباہی تباہ کاریاں اس موضوع پر امام محترم نے بڑا ہی بلیغ خطبہ آپ لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے جیسا کہ اللہ رب العامین نے تمہیں قرآن کریم میں اس بات کا حکم دیا ہے تو حقاطی ولا تن اللہ مسلمون یعنی اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں وفات ہو اللہ کے بندو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یعنی حدیث قدسی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرم تو ظلم اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے و جا التح بینکم حرمن فلاۃ عالم اور ہم نے تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے لہذا آپس میں ظلم نہ کرو صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے عدل کو واجب کیا اور عدل سے متصف ہوا اور عدل ہی پر دنیا اور آخرت کی تمام امور اور بھلائی قائم ہے اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کر دیا اور اپنے بندوں کو بھی اسے تنبیہ کیا ڈرایا کیونکہ ظلم ہر شر اور ہر فساد کی بنیاد ہے ظلم کی بہت ساری شکلیں اور اس کی صورتیں ہیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جیسا کہ اللہ قصور وسلم کے حدیث سے فعین الجسدی کا علی کا حقن تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے کبھی کبھی آدمی اپنے آس پاس کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اپنی بیوی اپنے بال بچوں پر ظلم کرتا ہے اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے اپنے دوست اور ساتھی پر ظلم کرتا ہے اللہ کے سور صلی علیہ وسلم کے حدیث سے کل المسلم المسلم حرام دم ہو و مال ہو اردو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے اس کا مال حرام اس کی عزت حرام ہے اللہ رب العامین کے حکم کی نافرمانی کرنا یہ ظلم ہے اپنے خواہشات کی پیروی کرنا یہ بھی ظلم ہے عورتوں کے حقوق نہ دینا یا ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ بھی ظلم ہے اور ظلم کی سزا دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ملتی ہے جیسا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں دو گناہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا اور آخرت کے اندر بھی ظلم اور زیادتی اور قطار رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا بداؤد وغیرہ کی روایت ہے اور آخرت کا جی کی جو سزا ہے اور عذاب ہے اور وہ زیادہ سخت ہے اللہ کے سر حدیث اتق سرکی القیامہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم تاریخیاں لے کر کے آتا ہے قیامت کے دن عدل کا میزان قائم ہوگا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ظلم کی تمام صورتوں میں سب سے سخت قسم اور صورت یہ ہے جسے اللہ ابراہین کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ یہ ہے اللہ ابراہین کے ساتھ شرک اور کفر کرنا کیونکہ اللہ ابراہین کے حق پر جاتی ہے اور عبادت کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو اس کی جگہ نہیں ہے کیونکہ ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھ کر کے کسی دوسری جگہ میں رکھنا اسی کو ظلم کہا جاتا ہے اور شرک ظلم اس لیے ہے کیونکہ عبادت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان اللہ ابراہین کے بات نہ کر کے کسی دوسرے کے بات کرتا ہے یا اللہ ابراہین کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے جسے اللہ ابراہین کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ البرآن فرمایا حضرت لقمان علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا اللہ تو شریک بلّہ ان نہ شرک اللہ ظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بندے کا اپنے درمیان اور اللہ برامن کے درمیان ظلم کرنا گناہ کر کے نافرمانی کر کے یہ بھی ظلم ہے لیکن یہ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے یہ گناہ یا یہ ظلم توبے سے معاف ہو جائے گا لیکن شرک بھی توبے سے معاف ہوگا لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا اور وہ ہے بندوں کے حق ادا نہ کرنا حقوق العباد میں ظلم کرنا یہ بن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا کے اندر تلافی معافی نہ کر لی جائے یا اس آدمی کے حق کو نہ دے دیا جائے لہذا اللہ ہر کے ساتھ شر کرنے کے بعد ظلم کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے ایک بڑی صورت اور ایک بڑی قسم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرے اس کے حق ادا نہ کرے یہ سب سے سخت ظلم ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے من الارض تو من سب اردین اگر کسی آدمی نے کسی پر ایک بالش کے برابر بھی ظلم کیا یا اس کی زمین کو ہڑپ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سات زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر پہنچا اس کے گلے کے اندر جو ہے باندھے گا اور یہ جو ظلم ہے ایک دوسرے کے اوپر کرنا ان میں سے تو کچھ جسمانی ظلم ہوتا ہے جیسے کسی کو مارنا کسی کو سزا دینا بلا وجہ کے کبھی کبھی معنوی طور پر ہوتا ہے جیسے کسی گالی دینا کسی غیبت اور چغلخوری کرنا اور کبھی یہ معاشرتی طور پر ہوتا ہے جیسے جو مال ہیں یا کام کرنے والے لوگ ہیں نوکر چاکر ہیں ان کا حق نہ دینا ان کے حقوق کھا جانا اور ان کے اوپر ظلم کرنا یا ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور حقوق العباد میں یہ چیز آتی ہے ایسے ہی میراث میں وراثت میں ظلم کرنا کہ جو وارث ہے اس کو حق نہ دینا میرے بھائیوں یہاں شیخ نے بات تو نہیں بتائی لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے بیٹیوں کو باپ کے مال میں سے حق نہیں دیا جاتا اور بھائی جو اپنی بہن کا حق کھا لیتا ہے اور جب بھائی کو مراثت میں مال ملتا ہے تو اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا یہ ظلم ہے قیامت کے دن بہت بڑا ظلم ہے یہ باز پرس ہوگی کہ انسان اپنی بیٹی کا حق ادا نہ کرے یا اپنی بہن کا حق ادا نہ کرے تو یہ وراثت وراثت کے اندر ظلم کرنا یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے قیامت کے دن اس سے بات پرس ہوگی تو یہ ظلم ہے وراثت میں حق نہ دینا اور قطع رحمی بھی ہے اور موجودہ زمانے میں ایک ظلم یہ بھی ہے کہ جو انسان کسی جگہ کام کرتا ہے اور اس کی تنخواہ لیتا ہے تو اس کا حق ادا نہ کرے یا اس طریقے سے وہ حرام تنخواہ لے ذمہ داری ادا نہ کرے یا اس طریقے سے جو لوگ آئیں اگر وہ کسی آفس میں کام کرتا ہے تو ان کا حق ادا نہ کرے ان کو حقوق دینے سے ان کو محروم رکھے یا اس طریقے سے منصب کو اپنی مصلحت کے لیے انسان استعمال کرے یہ بھی ظلم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اللہ کے بندو عدل سے دنیا قائم رہتی ہے دنیا کے اندر سعادت اور امن و امان قائم رہتا ہے اور ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے ظلم سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور جو ظالم ہوتا ہے اللہ اربان اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اسے کبھی اطاعت اور بندگی کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور اللہ ابامن ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے اسے ضرور شکست ہوتی ہے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ فرمائے ظالمین من انصار ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور سزا ملتی ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تنگی میں زندگی گزارتا ہے ہمیشہ پریشان رہے گا اشتراب کی زندگی گزارتا ہے اگرچہ اس کے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہی کو نہ ہوں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیتا ہے جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہر برامن اسے مہلت دیتا ہے لیکن اللہ ہر برامن اسے اچانک پکڑ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی کبھی چھوٹ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے سخت پکڑتا ہے کبھی اسے چھوڑتا نہیں ہے اس طریقے سے کبھی کبھی اللہ ابامن ظالم کوئی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ ماتا ولا اللہ عافل اما یامل الظالمون یہ تم اللہ کو غافل نہ سمجھو جو ظالم لوگ کرتوت کر رہے ہیں برے کام کر رہے ہیں ان نما یو خر ہوں منتس خصوفیل ابسار انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے قیامت تک کے لیے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے اندر قیامت کے اندر سزا دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الدا کے اندر فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں اے لوگوں تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں جیسے حرمت والا دن ہے حرمت والا شہر ہے یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا اور پھر انگلی اٹھائی آسمان کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر ہے اور کہا کہ اللہ حل بلک اللہ حل بلک اللہ ابامین کا میں نے تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا دیا دو تین مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی یہ باتیں انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنو اعتاد کرو اور جو اللہ رب العامی نے تمہیں بھیجا ہے اوپر سے دین کو اسلام کو اس کی اس کی پیروی کرو اور اس بات کو جان لو اللہ رب العامی نے تمہارے اوپر رحم فرمائے کہ مظلوم کی دعا ضرور سنی جاتی ہے مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی بد دعا ضرور سنی جاتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے تین ایسے لوگ ہیں جن کی بد دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ایک امام عادل ایک امام عادل اور دوسرا روزے دار جب وہ جب تک وہ افطار نہ کر لے اور تیسرا مظلوم اس کی دعا اور بد دعا دونوں اللہ حربن قبول فرماتا ہے اور ہمارے لیے مظلومین کی قصوں اور کہانیوں بڑی عبرتیں ہیں یہ شعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ ہست عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں ان دس خوش نصیب صحابہ میں سے جنہیں ہمارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہر صحابی جنت کے اندر جائے گا لیکن کچھ صحابہ کو ہمارے نبی نے ایک مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی انہی میں سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں ان کے اوپر ایک عورت نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرے زمین کا کچھ حصہ ہڑپ لیا ہے سعید بن زید نے بد دعا فرما دی اور یہ بد دعا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے دنیا ہی کے اندر اندھی اندھا کر دے اور اسے اس کی زمین ہی میں موت دے دے یہ بد دعا فرمائی سعید بن زید نے ہوا یہ کہ آخری وقت میں یہ اندھی ہو گئی اور اس کی زمین تھی اور اس کی زمین میں ایک کنواں تھا اور اسی کنویں کے اندر گر کر کے وہ مر گئی تو اللہ رب العالمین نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی بدعا کو قبول فرمایا اور اس عورت کو دنیا ہی کے اندر سزا دی اسے اندھا بھی کر دیا اور اس طریقے سے جیسا حضرت سعید بن زید نے بدعا کی اس طریقے سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا لہذا مظلومین کی بدعا سے بچو ظلم کرنے سے بچو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ توبہ کرے اور جس کا حق کھایا ہے دنیا کے اندر اس کو دے دے کیونکہ اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ دنیا ہی کے اندر اس کی تلافی کر لے قبل اس کے کہ ایک ایسا دن آئے جس دن نہ پیسے ہوں گے نہ درہم درہم ہوں گے نہ مال ہوگا اور اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیوں کو لے لیا جائے گا اور جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو مظلوم کے ظلم کو یا مظلوم پر جس نے ظلم کیا ہے اس کی ساری جو گناہ ہوں گے اس گناہ کی شادی کے اوپر لاد دیا جائے گا پھر سے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا لہذا یہ بہت بڑا ظلم ہے بندوں پر ظلم کرنا یہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے یا بندے کا حق نہ دے دیا جائے اگر آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا گناہ کر کے توبہ سے معاف ہو جائے گا لیکن یہ گناہ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا معاف نہیں ہوگا اگر آپ نے شرک کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا توبہ کے ذریعے لیکن اگر آپ نے کسی بندے پر ظلم کیا اس کا حق کھایا ہے تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اگر اس طرح کا ظلم ہم سے سردد ہو گیا ہے قبل اس کے ہماری موت آ جائے ہم دنیا کے اندر تلافی کر لیں معاف کروا لیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہوں سے معاف رکھے محفوظ رکھے اللہ ہر العالمین ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے اللہ ہر العالمین ہمیں نہیں کیا کرنے کی توفیق دامین و صلی محمد والا علیہ و صاحب ذاکر اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ